حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبوس کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح ہے بس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا اور اس زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا اس نے پانی کو روک لیا بس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا لوگوں نے خود پیا جانوروں کو پلایا اور آپ پاشی کی جبکہ زمین کا ایک رکا صاف شٹیل تھا وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے بس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبوس فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچا بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازراہ تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبوس فرمایا اسے قبول نہ کیا مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو پچاس